دونوں متفق ہیں اور ہو سکتے ہیں جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں ہر مذہب میں یہ بات ضرور لکھی ہوئی ہے ہر مذہب کے ماننے والے یہ بات جانتے ہیں ہر مذہب کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے یہاں اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول بتایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہیں کہ آؤ ایسے کلمے کی طرف جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کیا مطلب کون سا کلمہ ہے جو کلمہ ہر مذہب پہ موجود ہے وہ کلمہ کیا ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیعہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ایک اور بات ولا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ہمارا بعض بعض کو رب نہ بنا لے جو رب کو درجہ دینا چاہیے وہ درجہ ہم کسی اور کو دے دیں محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ کسی کو اللہ بنا دیں کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیں یہ بات تمام مذاہب میں موجود ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور لوگوں کو رب نہیں بنانا احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایسے کر لیں اس کے باوجود وہ آپ کی بات نہ مانیں آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں فقول شہدو بھی انا مسلمون تو آپ انہیں کہہ دیں کہ تم بھی گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں یعنی اگر ہم کسی سے کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں وہ نہیں مانتا تو آخر میں جا کے ہمیں اپنا مسلک اپنا مذہب واضح کر دینا چاہیے اور زیادہ بحث تکرار نہیں کرنا چاہیے اور ایک اور بات یہ جو یہودی تھے عیسائی تھے مشرق تھے عیسائی کہتے کہ ابراہیم ہمارے ہیں یہودی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلم ہمارے ہیں مشرق کہتے کہ وہ ہمارے باپ دادا میں ہیں ہمارے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہہ دیں کہ کیوں جھگڑا کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کے متعلق حالانکہ تورات ان کے بعد نازل ہوئی انجیل ان کے بعد نازل ہوئی یہودی تم بعد میں بنے ہو عیسائی تم بعد میں بنے ہو اور مشرقوں سے بھی کہہ دیں کہ ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے مشرق بھی نہیں تھے وہ تو بہت بڑے مواحد تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے اسی کے احکامات پہ چلنے والے تھے اسی کی عبادت کرنے والے تھے مشرق نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ صلاح وسلام کی توحید اور ان کی تسلیم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا انی وجہ تو فطر حنیف المشرقین بے شک میں نے اپنا چہرہ اسی کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ایک اللہ کی طرف ہو کر اور میں مشرقوں سے نہیں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے زیادہ قریب کون سے لوگ ہیں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ان کے زیادہ قریب ہیں کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین حنیف پر قائم تھے آپ کے ماننے والے بھی دین حنیف پر قائم ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلم بھی اسی دین پر قائم تھے اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی عیسائی بغض کرتے ہیں حسد کرتے ہیں اپنے دلوں میں تمہارے متعلق بغض رکھتے ہیں اور حسد اور بغض کی بنیاد پہ یہ چاہتے ہیں کہ لو یزلونکم وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں خود تو کلمہ پڑھتے نہیں خواہش کیا ہے کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں پہلے پارے میں بھی آپ نے اس سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسد من اند انفسہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حسد کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کافر بنا دیں در حقیقت یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں اہل کتاب تک فرون بھی آیات اللہ تم تشہدن خود ہی تم گواہی بھی دیتے ہو اور اللہ کی آیتوں کو مانتے بھی نہیں یا اہل کتاب لما تلبسون الحق الحق تعلمون اہل کتاب کیا ہو گیا تمہیں حق کو بادل کے ساتھ کیوں خلط ملت کرتے ہو کیوں ملاتے ہو حق کو چھپا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق چھپانے والے کو کتنا گناہ ہوتا ہے اسے کس طرح کا عذاب دیا جاتا ہے آئیے ترجمہ سنتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب تعالو تم آؤ الا کالمتن ایک ایسی بات کی طرف ام بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ یہ کہ نہ ہم عبادت کریں الا مگر اللہ کی ولا نشرکا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں بھی اس کے ساتھ کسی چیز کو ولا یتخیدہ اور نہ بنائے بازنا ہمارا باز بازن باز کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ فَإِن ان طول پھر اگر وہ پھر جائیں فکول تو تم کہہ دو اشہد و گواہ رہو بی انا اس بات پہ کہ ہم مسلم مسلمون فرما بردار ہیں یا اہل الکتابی اے اہل کتاب نیما تحاجونا کیوں تم جگڑتے ہو فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق وما انزلت التورات حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل اللہ من بعد ہی مگر اس کے بعد افلا تاکلون تم عقل کیوں نہیں رکھتے کیا پس نہیں تم عقل رکھتے ہا ان تم ہا اولائی تم وہی لوگ تو ہو ہا جج تم کہ تم نے جھگڑا کیا فیما اس بات میں لکم بھی علم جس کا تمہیں کچھ علم تھا فلم تو تو ہاجونا تو اب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فیما اس بات کے متعلق لے سلکم بھی علم جس میں جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں واللہ اور اللہ عالم جانتا جانتے ہیں وہ انتم اور تم لا تعلم نہیں جانتے ماں کانا ابراہیم نہیں تھے ابراہیم یہودین یہودی ولا نصرانین اور نہ عیسائی لیکن کانا تھے وہ حنیفن صرف حق کے پرستار مسلمن مسلمان وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرقین مشرقوں میں سے ان اول الناسی بے شک قریب تر تمام لوگوں میں سے بھی ابراہیم ابراہیم کے للدینہ البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی جنہوں نے ابراہیم کے دین کی پیروی کی وہی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں وہاد النبی اور یہ نبی بھی ولدینہ اور وہ لوگ بھی جو امن و ایمان لائے واللہ اور اللہ ولی المومنین دوست ہیں مومنوں کا ود تمنا کرتا ہے ایک اہل کتابی اہل کتاب میں سے لو یوز الون کے وہ گمراہ کر دیں تمہیں وما یوز گمراہ کرتے اللہ مگر انفسہم اپنے آپ ہی کو وما شورون اور نہیں وہ شعور رکھتے یا اہل کتابی اے اہل کتاب لما تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ ان تم حالانکہ تم تشہدون گواہی دیتے ہو تم جانتے ہو یہ سچ ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تلبسونا کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ و تک تمون الحق کا اور تم چھپاتے ہو حق کو و ان تم حالانکہ تم تالمون جانتے ہو حق کو چھپانا باطل کو حق کے ساتھ حق کو باطل کے ساتھ ملانا یہ بہت بڑے گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین